وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا اور اگر تمہیں شوہر بیوی کی آپس کی انبن کا خوف ہو تو ایک منصف مرد والوں میں سے اور ایک عورت کی طرف والوں میں سے مقرر کرو اگر یہ دونوں صلح کرانا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ دونوں میں ملاپ کرا دیں گے یقیناً اللہ تعالیٰ پورے علم والے پوری خبر والے ہیں سامعین اب اس آیت کی تفصیل سماعت کیجیے شوہر و بیوی کے جھگڑے میں حکمین کا تقرر گزشتہ آیت میں اس صورت کو بیان فرمایا کہ نافرمانی اور کجی عورتوں کی جانب سے ہو اب یہاں اس صورت کا بیان ہو رہا ہے کہ اگر دونوں ایک دوسرے سے نالا ہوں یعنی پریشان اور ناراض تو کیا کیا جائے پس علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایسی حالت میں حاکم فقہ اور سمجھدار شخص کو مقرر کرے جو یہ دیکھے کہ ظلم و زیادتی کس طرف سے ہے پس ظالم کو ظلم سے روکے اگر اس پر بھی کوئی بہتری کی صورت نہ نکلے تو عورت والوں میں سے ایک اس کی طرف سے اور مرد والوں میں سے ایک بہتر شخص اس کی جانب سے منصف مقرر کر دے اور یہ دونوں مل کر تحقیقات کریں اور جس امر میں مصلحت سمجھیں اس کا فیصلہ کر دیں یعنی خواہ الگ کرا دیں خواہ میل ملاپ کرا دیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اسی امر کی طرف شوق دلایا ہے کہ جہاں تک ہو سکے کوشش کریں کہ کوئی شکل نباہ کی نکل آئے اگر ان دونوں کی تحقیق میں خاوند کی طرف سے برائی ثابت ہو تو یہ اس کی عورت کو اس سے الگ کر لیں اور اسے مجبور کریں گے کہ اپنی عادت ٹھیک ہونے تک اس سے الگ رہے اور اس کے خرچ اخراجات ادا کرتا رہے اور اگر شرارت عورت کی طرف سے ثابت ہو تو اسے نا نفقہ نہیں دلائیں گے اور خاوند سے ہنسی خوشی بسر کرنے پر مجبور کریں گے اسی طرح اگر وہ طلاق کا فیصلہ دیں تو خاوند کو طلاق دینی پڑے گی اگر وہ آپس میں بسنے کا فیصلہ کریں تو بھی انہیں ماننا پڑے گا بلکہ ابن عباس رضی اللہ عنہما تو فرماتے ہیں اگر دونوں فریق اس پر متفق ہو گئے کہ انہیں رضامندی کے ساتھ ایک دوسرے سے اپنے تعلقات نبھانے چاہیے اور اس فیصلے کو ایک نے منظور کر لیا اور دوسرا نہیں کرتا اور اسی حالت میں ایک کا انتقال ہو گیا تو جو راضی تھا وہ اس کا وارث بنے گا جو ناراض تھا لیکن جو ناراض تھا اسے اس کا ورثہ نہیں ملے گا جو راضی تھا ایک ایسے ہی جھگڑے میں عثمان رضی اللہ نے اپنے عباس اور معاویہ رضی اللہ عنما کو حاکم مقرر کیا تھا اور فرمایا تھا کہ اگر تم ان میں میل کرانا چاہو تو میل ہوگا اور اگر جدائی کرانا چاہو تو جدائی ہو جائے گی ایک روایت میں ہے کہ عقیل ابن ابی طالب نے فاطمہ بنت عطبہ ابن ربیعہ سے نکاح کیا تو اس نے کہا تم میرے پاس آؤ گے بھی اور میں ہی تمہارا خرچ بھی برداشت کروں گی اب یہ ہونے لگا کہ جب عقیل ان کے پاس آنا چاہتے تو وہ پوچھتی عطبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ کہاں ہیں یہ فرماتے تیری بائیں جانب جہنم میں اس پر وہ بگڑ کر اپنے کپڑے ٹھیک کر لیتیں ایک مرتبہ یہ عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس آئیں اور یہ واقعہ بیان کیا خلیفت المسلمین اس پر ہنسے اور ابن عباس اور معاویہ رضی اللہ عنہ کو ان کا حکم مقرر کیا ابن عباس رضی اللہ عنہ تو فرماتے تھے کہ ان دونوں میں علیحدگی کرا دی جائے لیکن معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے بنو عبدی مناف میں یہ تفریق میں ناپسند کرتا ہوں اب یہ دونوں حضرات عقیل رضی اللہ عنہ کے گھر آئے آ کر دیکھا تو دروازہ بند ہے اور دونوں شوہر بیوی اندر ہیں یہ دونوں لوٹ گئے عبد عبدالرزاق میں ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں ایک شوہر بیوی اپنی ناشاقی کا جھگڑا لے کر آئے اس کے ساتھ اس کی برادری کے لوگ تھے اور اس کے ہمراہ اس کے گھرانے کے علی رضی اللہ عنہ نے دونوں جماعتوں میں سے ایک ایک کو چنا اور اسے حکم مقرر کیا پھر دونوں بنجوں سے کہا جانتے بھی ہو تمہارا کام کیا ہے تمہارا منصب یہ ہے کہ اگر چاہو دونوں میں اجتماع کرا دو اگر چاہو تو تفریق کرا دو یعنی جدائی یہ سن کر عورت نے تو کہا میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہوں خواہ ملاب کی صورت میں ہو خواہ جدائی کی صورت میں مرد کہنے لگا مجھے جدائی نامنظور ہے اس پر علی رضی اللہ نے فرمایا نہیں نہیں قسم اللہ کی تجھے دونوں صورتیں منظور کرنی پڑیں گی بس علماء کا اجماع ہے کہ ایسی صورت میں ان دونوں منصفوں کو دونوں اختیار ہیں یہاں تک کہ ابراہیم نقائی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ چاہیں دو اور تین طلاقیں بھی دے سکتے ہیں امام مالک رحمہ اللہ سے بھی یہی مروی ہے ہاں حسن بصیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انہیں اجتماع کا اختیار ہے تفریق کا نہیں قطادہ اور زید ابن اسلم رحمہ اللہ کا بھی یہی قول ہے امام احمد اور ابو ثور اور داود ظاہری رحمہ اللہ کا بھی یہی مذہب ہے ان کی دلیل ان یوریدہ اصلاحن والا جملہ ہے کہ اس میں تفریق کا ذکر نہیں ہاں اگر یہ دونوں دونوں جانب سے وکیل ہیں تو بے شک ان کا حکم جمع اور تفریق دونوں میں نافذ ہوگا اور اس میں تو کسی کا خلاف منقول بھی نہیں پھر یہ بھی خیال رہے کہ یہ دونوں بنج حاکم کی جانب سے مقرر ہوں گے اور فیصلہ کریں گے گو ان سے فریقین ناراض ہوں یا یہ دونوں شوہر بیوی کی طرف سے ان کے بنائے ہوئے وکیل ہوں گے جمہور کا مذہب تو پہلا ہے اور دلیل یہ ہے کہ ان کا نام قرآن حکیم نے حکم رکھا ہے اور حکم کے فیصلے سے کوئی خوش ہو یا نہ خوش بہر صورت اس کا فیصلہ قطعی ہوگا آیت کے ظاہری الفاظ بھی جمہور کے ساتھ ہی ہیں امام شافی رحمہ اللہ کا نیا قول بھی یہی ہے دوسرا قول جن کا ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ حکم کی صورت میں ہوتے تو پھر علی رضی اللہ عنہ اس خاوند کو کیوں فرماتے کہ جب تک عورت نے دونوں صورتوں کو اقرار کیا ہے تو بھی نہ کرے تب تک تو جھوٹا ہے واللہ عالم ابن عبد البر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علماء کرام کا اجماع ہے کہ دونوں بنجوں یعنی دونوں فریق کی طرف سے مقرر شدہ فیصلہ کرنے والوں کا قول جب مختلف ہو تو دوسرے کے قول کا کوئی اعتبار نہیں اور اس امر پر بھی اجماع ہے کہ یہ اتفاق کرانا چاہیں تو ان کا فیصلہ نافذ ہے ہاں اگر وہ جدائی کرانا چاہیں تو بھی ان کا فیصلہ نافذ ہے یا نہیں اس میں اختلاف ہے لیکن جمہور کا مذہب یہی ہے کہ اس میں بھی ان کا فیصلہ نافذ ہے گو انہیں وکیل نہ بنایا گیا ہو تب بھی